بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں نو يعلمون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کہ کاتب الاعمال ہیں لکھتے ہیں آپ اے نبی اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں بے شک آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے اور بے شک آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں بس اب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے مجنون یعنی پاگل کون ہے بے شک آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتے ہیں اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتے ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نون کا مفہوم نون وغیرہ جیسے حروف ہجا کا مفصل بیان سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے اس لیے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں کہا گیا ہے کہ یہاں نون سے مراد وہ بڑی مچھلی ہے جو ایک محیط عالم پانی پر ہے جو ساتوں زمینوں کو اٹھائے ہوئے ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ اس نے کہا کیا لکھوں فرمایا تقدیر لکھ ڈال بس اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس پر قلم جاری ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی پیدا کی اور پانی کے ابخر بلند کیے جس سے آسمان بنے اور زمین کو اس مچھلی کی پیٹھ پر رکھا مچھلی نے حرکت کی جس سے زمین بھی ہلنے لگی بس زمین پر پہاڑ گاڑ کر اسے مضبوط اور ساکن کر دیا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی مطلب یہ ہے کہ یہاں نون سے مراد مچھلی ہے بس نون سے مراد یہ مچھلی ہے اور قلم سے مراد یہ قلم ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مشہور تھا کہ نون سے مراد وہ مچھلی ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے بغوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کی پیٹھ پر ایک چٹان ہے جس کی موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے اس پر ایک بیل ہے جس کے چالیس ہزار سینگ ہیں اس کی پیٹھ پر ساتوں زمین اور ان کی تمام مخلوق ہے اور تعجب تو یہ ہے کہ ان بعض مفسرین نے اس حدیث کو بھی انہی معنوں میں محمول کیا ہے جو مستد احمد وغیرہ میں ہے کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت کچھ سوالات کیے کہا کہ وہ باتیں پوچھنی چاہتا ہوں جنہیں نبیوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا بتلائیے قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ کبھی بچہ اپنے باپ کی طرف کھنچتا ہے کبھی ماں کی طرف رسول اللہ نے فرمایا یہ باتیں ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتا دی ابن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے فرشتوں میں سے یہی فرشتہ ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے آپ نے فرمایا کہ سنو قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف لے جائے گی اور جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کی زیادتی ہے اور مرد کا پانی عورت کے پانی پر سابق آ جائے تو لڑکا ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کر جائے تو وہی کھینچ لیتی ہے یہ حدیث بخاری کی ہے صحیح مسلم کی روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ پوچھا جنتیوں کے اس کھانے کے بعد انہیں کیا ملے گا فرمایا جنتی بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت میں چرتا چپتا رہا تھا پوچھا انہیں پانی کون سا ملے گا فرمایا سلسبیل نامی نہر کا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ نورانی قلم سو سال کی طولانی رکھتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ نون سے مراد دوات ہے اور قلم سے مراد قلم ہے حسن اور قطادہ رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا پھر فرمایا لکھ اس نے پوچھا کیا لکھوں فرمایا جو قیامت تک ہونے والا ہے اعمال خواہ نیک ہوں خواہ بد روزی خواہ حلال ہو خواہ حرام پھر یہ بھی کہ کون سی چیز دنیا میں کب جائے گی کس قدر رہے گی کیسے نکلے گی پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر محافظ فرشتے مقرر کیے اور کتاب پر داروغے مقرر کیے محافظ فرشتے ہر دن کے عمل خازن فرشتوں سے دریافت کر کے لکھ لیتے ہیں جب رزق ختم ہو جاتا ہے عمر پوری ہو جاتی ہے اجل آ پہنچتی ہے تو محافظ فرشتے داروغہ کے فرشتوں کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج کے دن کا کیا سامان ہے وہ کہتے ہیں کہ بس اس شخص کے لیے ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا یہ سن کر فرشتے نیچے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا اس بیان کے بعد ابن عباس صدی اللہ عنما نے فرمایا تم تو عرب ہو کیا تم نے قرآن میں محافظ فرشتوں کی بابت یہ نہیں پڑھا انکن سکھو ما کن تم تامل مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو اصل سے نقل کر کے لکھ لیا کرتے تھے قلم کا ذکر یہ تو تھا لفظ نون کے متعلق بیان اب قلم کی نسبت سنیے بظاہر مراد یہاں عام قلم ہے جس سے لکھا جاتا ہے جیسے اور جگہ فرمانے علی شان ہے اللہ علم القلم یعنی اللہ نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا بس اس کی قسم کھا کر اس بات پر آگاہی کی جاتی ہے کہ مخلوق پر میری انسانوں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں نے انہیں لکھنا سکھایا جس سے علوم تک اس کی رسائی ہو سکے اسی لیے اس کے بعد فرمایا وما یسترون یعنی اس چیز کی قسم جو لکھتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنما سے اس کی تفسیر یہ بھی مروی ہے کہ اس چیز کی جو جانتے ہیں سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے فرشتوں کا لکھنا ہے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں اور مفسرین کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہ قلم ہے جو قدرتی طور پر چلا اور تقدیریں لکھیں آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے اور اس قول کی دلیل میں یہ جماعت وہ حدیثیں وارد کرتی ہے جو قلم کے ذکر میں مروی ہیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر لکھا گیا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ بحمد اللہ دیوانے نہیں جیسے کہ آپ کی قوم کے جاہل منکرین حق کہتے ہیں بلکہ آپ کے لیے اجر عظیم ہے اور ثواب بے پایا ہے جو نہ ختم ہو نہ ٹوٹے نہ کٹے کیونکہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا ہے اور ہماری راہ میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلی ہیں ہم آپ کو بے حساب بدلہ دیں گے آپ بہت بڑے خلق پر ہے یعنی دین اسلام پر اور بہترین ادب پر ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتی ہیں کہ رسول اللہ کا خلق یعنی اخلاق قرآن تھا سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جیسے کہ قرآن میں ہے یہ حدیث تبری میں ہے نی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ساحل سعید ابن ہشام رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں پڑھا ہے آپ نے فرمایا بس تو رسول اللہ کا خلق یعنی اخلاق قرآن کریم تھا جسے ہم سورہ مزمل کی تفسیر میں بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی مطلب اس حدیث کا جو کئی طرق سے مختلف الفاظ میں کئی کتابوں میں ہے یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ کی جبلت اور پیدائش میں ہی اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ اخلاق بہترین خصلتیں اور پاکیزہ عادتیں رکھی تھیں تو اس طرح رسول اللہ کا عمل قرآن کریم پر ایسا تھا کہ گویا احکام قرآن کا مجسم عملی نمونہ آپ ہیں ہر حکم کو بجا لانے اور ہر نہیں یعنی منع کردہ کام سے رک جانے میں رسول اللہ کی حالت یہ تھی کہ گویا قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کی عادتوں اور آپ کے کریمانہ اخلاق کا بیان ہی ہے انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کی دس سال تک خدمت کی لیکن کسی دن اف تک نہیں فرمایا کسی کرنے کے کام کو نہ کروں یا نہ کرنے کے کام کو کر گزروں تو بھی ڈانٹ ڈپٹ تو کجا اتنا بھی نہ فرماتے کہ ایسا کیوں ہوا یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہ تو ریشم ہے نہ کوئی اور چیز رسول اللہ کے پسینے سے زیادہ خوشبو والی چیز میں نے تو کوئی نہیں سونگی نہ مشک اور نہ عطر صحیح بخاری میں ہے کہ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خلیق یعنی اخلاق والے انسان تھے رسول اللہ کا قد نہ تو بہت لمبا تھا نہ آپ پست قامت تھے اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں شمائل ترمیدی میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ تو کبھی کسی خادم یا غلام کو مارا نہ بیوی بچوں کو نہ کسی اور کو ہاں اللہ تعالیٰ کی راہ کا جہاد الگ چیز ہے جب کبھی دو کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ اسے پسند فرماتے جو زیادہ آسان ہوتا ہاں یہ اور بات ہے کہ اس یعنی اس آسان راہ میں کچھ گناہ ہوتا تو آپ اس سے بہت دور ہو جاتے کبھی بھی رسول اللہ نے اپنا بدلہ کسی سے نہیں لیا ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو توڑتا ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کرنے کے لیے ضرور انتقام لیتے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اور آپ کے مخالف اور منکر ابھی ابھی جان لیں گے کہ در اصل بہکا ہوا اور گمراہ کون تھا جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا غدم من الكذاب الاشر انہیں ابھی کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور شیخی باز شرارتی کون تھا جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا ان إِيَّاكُمْ لَعَلَى علیہ أَوْ او ضَلَالٍ مُبِينٍ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں یعنی حقیقت قیامت کے دن کھل جائے گی آپ سے مروی ہے کہ مفتون یعنی مجنون دیوانے کو کہتے ہیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے قطع رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں یعنی کون شیطان سے نزدیک تر ہے مفتون کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جو حق سے بہک جائے اور گمراہ ہو جائے ایکم پر با کو اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ دلالت ہو جائے کہ بصر و ویب سرور میں تدمین فعل ہے تو تقدیری عبارت کو ملا کر ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ تم بھی اور وہ بھی اے نبی ان قریب جان لیں گے تو آپ بھی اور وہ بھی بہت جلدی مفتون کی خبر دیں گے واللہ عالم پھر آگے فرمایا کہ تم میں سے بہکنے والے اور راہ راست والے سب اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے کہ راہ راست سے کس کا قدم پھسل گیا ہے